www.attableek.com, the reviver of Iman. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فطريقا كذبتم کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کیسے کھلواڑ کرتے تھے کیسے اس کو بدلتے تھے بدلتے تھے یہ تذکرہ گزشتہ ہوا تھا اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت علیہ سلاد والسلام کو تورات نامی کتاب عطا کی جس کے اندر احکام تھے اور حضرت علیہ مصالح وسلام کے بعد بھی بنی اسرائیل کو مختلف انبیاء کرام کے ذریعے سے نوازا یکے کے بعد دیگر انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رہا پیچھے حضرت زکری علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت سلیمان حضرت داؤد یہ تمام حضرات آئے اور بنی اسرائیل کے لیے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ تو والسلام کو بھی ایک کتاب ملی جسے انجیل کہتے ہیں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو بینات عطا کیے اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ اسلاط والسلام کی نانی انہوں نے نظر مانی تھی میرے یہاں اگر نو مولود لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی اس کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی پھر یہ مقدر کی بات تھی کہ لڑکا پیدا ہونے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی اور مسجد والے جو ہیں وہ لڑکی کو خادمہ کے طور پر منظور نہیں کرتے لڑکا ہو تو منظور کرتے تھے پھر بھی چونکہ نظر مانی تھی اس بنا پر حضرت یہ بچی کو لے کر وہاں بیت المقدس پہنچی اور یہ بچی حضرت زکریہ سلاط وسلام کی کفالت میں رہی پھر یہ مریم سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عیسا اور بائبل والے اس کو یسو کہتے ہیں عیسا کے معنی ہی مبارک کے آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاد وسلام نے گہوارے میں کلام کیا بچپن میں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ سلاد والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا اور مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے سے جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے تھے وہاں سائے کی طرح حضرت جبری علیہ سلط والسلام بھی ان کی حفاظت کے لیے جاتے تھے تو اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہو رہی تھی اور یہودی اپنی پرانی سازشوں کے ماتحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی فکر میں تھے کئی انبیاء کرام کو شہید کیا ہے بنی اسرائیل نے جیسے حضرت زکریہ اور حضرت یادیہ علیہ السلام حوالین بھی حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں مانتے اور ان کو بینات دے کر بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی ایک معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے بینات کے معنی معجزات کیا معجزات دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مادرزاد نابینا کو صرف ہاتھ پھیرتے تھے تو بینا کر دیتے تھے ایک قول یہ ہے کہ اس میں آزم کی برکت سے ایسا ہوتا تھا اور روح القدس جو ہے وہ اس میں آزم ہے ایک خیال موتق کا یہ بھی ہے اور جو کوڑ کی بیماری والا ہوتا تھا جس کا پورا جسم سفید ہو گیا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی جلد ٹھیک ہو جاتی تھی مٹی کا پرندہ بناتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنی ہتھیلی پر رکھتے تھے اور اسے پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے وہ اڑنا شروع کرتا تھا اور کافی بلندی پر جاتا تھا اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر رہتی وہ اڑتا رہتا جب نظر ہٹاتے وہ مٹی بن کر گر جاتی کس کے گھر میں کیا کھانا ہے اور کیا کھا کر وہ آیا ہے یہ بھی بتا دیں یہ تمام معجزات اللہ تعالی نے بطور نبوت کی دلیل کے حضرت عیسیٰ علیہ سلاد والسلام کو ادا کیے تھے روح القدس کی تائید روح الامین کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے اس کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے نزل ابھی روح الامین یہ قرآن کریم حضرت جبریل علیہ السلام لے کر اترتے ہیں اور حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے روح القدس کا چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاعر اسلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی جو بیانی کافرین جو کرتے تھے اس کا جواب دیتے تھے اور بزرگ جواب دینے کے لیے کہتے تھے اور ممبر پر بٹھاتے تھے کہ ان کا جواب دو اس سے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ مسجد میں اسلامی شعر کہہ سکتے ہیں واحد تباہی مشاعرہ جو ہے مسجد میں نہیں ہو سکتا لیکن اسلامی اشعار ہو سکتے ہیں یا بطور استدلال کے اگر کوئی شعر وارث پیش کرے تو جائز نہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصان کو دعا دی اور فرمایا کہ ان کے اشعار کا ان کی حجی بیانی کا جواب دو اور دعا یہ کہ اللہ معیت ہو گئے ہو بال اللہ حضرت جبریل کے ذریعے سے ان کی تعریف فرما ان کی مدد فرما حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملئے اعلی کے فرشتوں کی مسلسل توجہ کا نام جو ہے وہ قدس ہے اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں بنی اسرائیل ایک بات یہ سمجھیے کہ بنی نو انسان کے لیے اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہبری کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش کرام آئے جنہوں نے رات بھولے ہوئے انسانوں کو پھر توحید کی تلقین کی ان کو راہ راست بتلایا ان کو توحید پر لائے اور توحید کی دعوت یہ سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے اور انسانیت پر اللہ کا نبیوں کو بھیجنا یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے تو اللہ اس کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پاس ایک نہیں یقین بات دیگرے کئی انبیاء کرام کو بھیجا کہ کسی طرح تمہاری اصلاح ہو جائے تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے لیکن کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب جب انبیاء کرام آئے تو تم نے تکبر سے کام لیا اور وہ جو دعوت لے کر آئے تھے اس کا تم نے انکار کیا کیونکہ تمہاری خواہش کے خلاف تھی وہ باتیں کیونکہ انبیاء کرام ہم لے کے آتے ہیں اور احکام میں پر عمل کرنا مشکل کام ہے تو یہ بنی اسرائیل کو بھی مشکل لگتا تھا اس بنا پر اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی خواہش کی پرستش میں نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا ٹھکرایا ہی نہیں بلکہ تم میں سے بعض ایسے رہے جنہوں نے نبیوں کو شہید کر ڈالا تو دو بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے ایک بیماری ان کے اندر تکبر کی تھی بڑائی کی تھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے علم کا ماہر سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس بہت علوم ہیں ہم کو کسی کے علم کی ضرورت نہیں ہے ایک تو یہ بات تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ خواہشات کے پجاری تھے لہذا جب احکام آتے تھے تو احکام ان کو برداشت نہیں ہوتے تھے ہضم نہیں ہوتے تھے اس پر عمل پیدا ہونا نہیں چاہتے تھے اس لیے مخالفت کرتے تھے دو چیزوں کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے ایک تکبر ایک خواہش کی پرستش خواہشات نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ انہوں نے ندیوں کی دعوت کو چھوڑا اور تکبر نے ان کو حق قبول کرنے نہیں دیا خواہشات کی تکمیل چاہتی ہے آکام سے دوری اور تکبر چاہتا ہے کسی بڑے کی نہ ماننا اور اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھنا اس کے نتیجے میں تم نے یا تو نبیوں کے ساتھ تکبر سے کام لیا یعنی نبی کی بات کو نہ مانا یا پھر ان کو شہید کیا اور تم کہتے ہو کہ ہم کتاب پر عمل کرنے والے ہیں تو کیا کتاب پر عمل کرنے کا یہی طریقہ ہے جو تم نے اختیار کیا ہے یہ ہردرمی ہے تو ہر درمی کا ایک اور واقعہ قرآن کریم ذکر کر رہا ہے اب دوسری بات بیان کرتے ہیں یہ جو ان کے دلوں میں بات بیٹھی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں علم کے اندر بڑے ماہر رہے ہیں اور ہماری مہارت کا حال یہ ہے کہ اب کسی کی بات ہمارے دل پر اثر انداز نہیں ہو سکتی کوئی کتنا بھی سمجھائے ہم کو نہیں سمجھا سکتا ایک بات تو یہ کہی دوسری بات یہ کہی کہ یہ بطور کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی بات سمجھاتے تھے تو یہ مذاق میں کہتے تھے بھائی تمہاری بات ہم کو کہاں سے سمجھ میں آئے گی ہمارے دلوں کے اوپر تو غیرات چڑھے ہوئے ہیں دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لوگ یوں کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے قلوب میں جو علوم ہیں وہ اتنے کور کیے ہوئے ہیں کہ نہ اندر سے اب کوئی چیز باہر جا سکتی ہے اور نہ باہر کی کوئی چیز اب اندر آ سکتی ہے اس لیے آپ کی دعوت کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا اللہ فرماتے تمہارے کفر کی وجہ سے اور تمہاری تقزیب کی وجہ سے اللہ نے تم کو راندہ دربار کر دیا ہے اور تمہیں اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے اس بنا پر حقیقت کو قبول کرنے سے تمہارے دل کترا رہے ہیں یہ جواب دیا ہے ورنہ ایک زمانہ وہ تھا قرآن کریم کی ابھی آیت میں ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب قرآن کریم آیا اور قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن کریم میں تورات کی تصدیق اور اگلی کتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ان تمام کی تصدیق و تائید ہے کوئی آسمانی کتاب اس سے پہلے یا بعد میں آنے والی آسمانی کتاب کی ترتیب نہیں کرتی یہ دنیا کی لوگوں کی کتابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کتاب دوسری کتاب کی ترتیب کر دے لیکن جتنے صحیح پہ اترے ہیں اور جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان تمام کا عالم یہ ہے کہ وہ تمام ایک دوسرے کی تائید اور ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے اسی طرح قرآن کریم نے تورات کی تصدیق کی ہے کہ حضرت موس علیہ السلام پر اترنے والی یہ کتاب ہے جب تو مان لینا چاہیے تھا پھر بھی تم نے نہیں مانا یہ بنی اسرائیل کے ہردرمیوں کا بیان چل رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور یہ لوگ خود یعنی یہود جو تھے مدینے میں وہ خود بھی مشرقین سے کہا کرتے تھے یہ بات یوں کہتے تھے کہ ایک نبی امی آنے والے ہیں اور اپنے ساتھ ایک کتاب لانے والے ہیں وہ آئیں گے اور کتاب لائیں گے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ایمان لا کر پھر تمہارا مقابلہ کر کر تم پر کامیابیاں حاصل کریں گے اب وہ کتاب آ گئی پرانے کریم کی شکل میں لیکن جب پرانے کریم آیا اور جب اللہ کی کتاب آئی اور انہوں نے تمام پیشین گوئیوں کے اعتبار سے نبی کو سچا پا لیا تو بات کو پلٹ دیا تقزیب پر آ گئے اور اس ضد پر آ کر اڑے کہ بنو اسحاق کے اندر نبی کیوں نہیں آیا بنو اسماعیل میں کیوں آیا اور جتنے انبیاء بنو اسحاق میں آئے اور یہ کیا بات ہے کہ یہ آخری نبی جو ہیں وہ بنو اسماعیل میں آئے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آنے والے نبی ہمارے اندر ہوں گے لیکن نبی تو آئے بنو اسماعیل میں جو ہمارا قبیلہ نہیں ہے تو انہوں نے ہٹ بھی شروع کر دی ان کے مزاج کے اندر ضد پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظالمین پر اللہ کی لانت ہو لانت اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے بس یہ ضد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے برا سودا کیا وہ برا سودا کیا تھا اللہ فرماتے ہیں اور برا سودا یہ تھا کہ کلم کھلا ایمان کی دعوت تھی جو ان کو قبول کرنا چاہیے تھا جس کے نتیجے میں جنت ان کی منتظر تھی اور سرکار لگاتار بشارتیں دے رہے تھے لیکن ان تمام چیزوں کو انہوں نے نظر انداز کیا جنت کو نعمتوں کو اور جنت کے وعدوں کو ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا انہوں نے اور نظر انداز کر کے اپنی ہر گرمی پر جمے رہے اور یوں کہا کہ ہمیں نئی کتاب کی ضرورت نہیں اگر ہمارے اندر نبی آتے تو ہم مانتے لیکن بنو اسماعیل میں آئے تو ہم نہیں مانیں گے حالانکہ انبیاء کرام کا بھیجنا اور انبیاء کرام کا آنا یہ لوگوں کے مزاج اور مرضی کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ جسے چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جن میں چاہتے ہیں ان میں بھیجتے ہیں تو اللہ نے امیدین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا چنانچہ یہ بات حضرت شعیب علیہ السلاط والسلام کے صحیفوں میں بھی تھی اس میں بھی لکھا تھا کہ سب سے اخیر میں امیوں کے اندر ایک نبی اللہ تعالی بھیجیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے جو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہوں گے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یوں کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں کس سے کہتے ہیں آپ لوگ بھول نہ جائیں اس لیے یاد دلاتا ہوں کہ یہود یوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں کو مانتے ہیں ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں ہم ان کی تعلیمات پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں اچھا تعلیمات پر چلنے کا کیا یہی مطلب ہوتا ہے کہ نبیوں کو شہید کیا جائے یہ کتاب میں کہاں لکھا ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کا احترام کیا جائے فلدین عامرو و و نور پلام واضح ماں نبی کی شان بیان فرمائی یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ماننا بھی تمہارا عجیب رہا تم کہتے ہو تورات کو مانتے ہیں تم کہتے ہو نبی کو مانتے ہیں اور جن نبیوں کو تم نے مانا اپنے ہاتھوں سے ان کو شہید کر ڈالا کیا یہ کتاب کی تعلیم ہے کیا یہ ایمان کی تعلیم ہے اور نہیں ہے تو اس کا مطلب تمہارا اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں ہے جو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم کتاب کے ماننے والے ہیں تمہارا کتاب پر بھی ایمان نہیں ہے ایمان ہوتا تو نبیوں کے ساتھ تمہارا یہ سلوک نہ ہوتا اور نہ نبی یا آخر اس زمان کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہوتا یہ سلسلہ جو ہے گفتگو کا آگے جاری ہے یہود کے کے مختلف واقعات جو ہے اس کو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 حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما عافیت کا معاملہ فرما پوری دنیا میں اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اور پریشان ہیں اے اللہ ان کی مظلومیت کی لائ رکھے اور اے اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرما دے اے اللہ ظالموں کی سر کو بھی فرما مظلوموں کی دست غیر سے نصرت فرما اور جو نصرت کی ہمت کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرما اللہ ان کے جان مال عزت آبروں کی حفاظت فرما خواتین کی بچوں کی چھوٹوں کی بڑوں کی بوڑھوں کی سب کی حفاظت فرما اے اللہ العالمین ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ آج جو ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان ہیں اے العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت کروا اے اللہ ہمیں قوت ادا کروا اے اللہ ہمیں ہمتیں ادا ایمان پر استقامت نصیب فرما اے اللہ تعالی کی توفیق ادا کروا اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلانے والا بنا اے اللہ اپنی رضائے دائنی ادا کروا اے اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ دعا کرنے والا بنا دے رات کو تجھ سے مانگنے والا لینے والا بنا دے اے لا اللہ نمازوں کا پابند بنا دے بلا وز قرآن کا شہدائی بنا دے ذاکرانہ زندگی عطا فرما دے اللہ یہ غفلتوں سے ہمیں بیدار فرما دے اور اللہ ان غفلتوں کو دور فرما دے اللہ یہ عیش و عشرت چھوڑ کر اللہ جو لوگ کتنے پریشان ہیں ان کا درد ہمیں عطا فرما اللہ ان کا غم ہمیں عطا فرما ان کے لیے ماننے والا رونے والا بنا اے الہ العالمین ہمیں بھی ایسے حالات سے محفوظ فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ فرما پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کے شروع سے اور فتنوں سے محفوظ فرما اے اللہ رضائے دائنی عطا فرما اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی بگاڑ دور فرما دے اے اللہ یہ گناہوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دے اے اللہ نیکی کا جذبہ اور ذوق شوق عطا فرما دے اے العالمین بیماروں کو شفا کا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا فرما اے اللہ دور دراز سے تیرے بندے آئے ہیں اور چاہتے ہیں تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کے ان کی کو سنا جائے اے اللہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا اے اللہ جو ٹوٹا پھوٹا مانگا ہے اپنے فضل سے فرما دے اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دے مانگنے کی بے ادبیاں اے اللہ کا مانگنا چاہیے وہ عطا فرما دے اے اللہ خیر کی لائن سے میرے آتا ہے جو مانگا عطا فرما اور جن لائنوں سے پناہ مانگی اللہ ان سے پناہ نصیب فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتك يا ارحم الراحمين سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ شاء اللہ ذکر اللہ کریں گے لا الہ الا اللہ اللہ الا پھر اللہ ہو اللہ اور پھر اللہ کی ایک تصویر کریں گے انشاءاللہ یہ ایک طرح کی مشق ہے اصل میں تو جو ذکر جن کو بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ان کو کرنا ہے یہاں تو دل کو گرمانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیا جاتا ہے تو آپ سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے تیرے سیوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رنگ بس تادم آخر رج میا جی شردا اپنے نہایت وقار کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اور پوری عظمتوں کے ساتھ پھر دوسرا گرد کریں گے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الله اللہ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہر اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہرسا ہرسا ہر سا ہر سا دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے آنکھیں بند ہو اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو سب کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی توجہ رکھی جائے اور ایک ہی تصور رکھا جائے وہ ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر رہا اب سے تھوڑی دیر تک یہ مراقبہ جاری رکھیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر کرا مختہ دل بیدار بیدار شو شو بیدار شو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جہاں در ذکر اب مشغول شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتی اصل میں اللہ کی یاد میں لگانا ہے دنیا سے نکالو اللہ کی یاد میں لگاؤ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی تو آیا بگ پسند دنیا میں اقل کھول گئی تیری کیسی نادانی ہے کہ یہ تجھے ایک دن کام ہے مانگے کس سے کہیں اور دنیا میں آ جا کو سب کا تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون کون مقبول ہے مردود ہے اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے تلیں گے عمل سب کے میزان پر کہ آج کہا گیا تو آنکھیں بند کر دی ایک دن ہوا ہے گا جب آنکھوں پر جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اكبر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العبد الأكرم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من عذاب الصبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نسألك دوام العافية اللهم إنا نسألك تمام العافية فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں اے اللہ بہت بڑے ریاکار ہیں اے اللہ بہت بڑے ضیاکار ہیں اے اللہ بہت بڑے خطاکار ہیں اے اللہ بہت بڑے اقرانی باقی ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے جرائم کو درگزر فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے العالمین ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما اپنی شان کریمی کی طرف نظر فرماتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرماتے اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں اور اللہ تیرے اللہ گزر کرنے والا کوئی نہیں اللہ کرم کی بھیک دے دے اللہ مغفرت کا معاملہ کروا دے اللہ مغفرت کے فیصلے کروا دے امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت کروا دے اللہ معاشیات کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا کروا دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے عظمت رسول فرمانا فرما رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دے اللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے اللہ تیری یادوں بھری زندگی ہمیں عطا فرما اللہ ہمارے دل کی بیمار دور فرما دے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اسلام فرما دے اللہ غیر سے ہماری تربیت کا سامان فرما دے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمارے ہمارے تمام جرائم کو درگزر فرما کروا دے ہماری تمام معاشیات کو درگزر کروا دے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزارا تیری نعمتیں کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے اور اللہ شیطان کو خوش کرتے رہے اللہ کو معاف کروا دے اللہ باقی زندگی طاقت والی بنا دے اللہ عنادت والی بنا دے اللہ عبادت والی بنا دے اللہ توبہ والی بنا دے دے اللہ تیری طرف رجوع والی بنا دے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے اللہ ہمارے جوانوں کی غفلتوں کو دور فرما دے اللہ ان کے کھیل کے میدان چھوڑا اور اللہ ان کو تیرے دربار میں لیا اے اللہ عالمین مسجدوں کے آباد کرنے والے بنا دے اے اللہ ہم سب کو مسجدوں میں جوڑنے والا بنا دے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے اللہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما جہاں انسانیت مزلوم ہے اللہ اس کی بھی مدد فرما اے اللہ عالمین ظالموں کی کو بھی فرما اے اللہ حق کا بول بالا فرما غیر سے مظلومین اور مغروبین کی مدد کر اور جو مدد کرے اللہ ان کی بھی مدد کروا اللہ ان کے جان مال عزت آبروں کی حفاظت کروا جہاں جہاں وہ ہوں اللہ ان کی تمام ضروریات کا غیر سے تکفر کرو جو لوگ کمر ہمت باندھ رہے ہیں اللہ ان کو حوصلے ادا کروا ان کو برکتیں ادا کروا اللہ عقیت کے ساتھ ان کو کام میں لگا دے اے اللہ العالمین ہمیں بھی ہاتھ پھیلانے والا تیرے دربار میں مانگنے والا بنا دے العالمین ہمارے جتنے گناہ ہیں تمام معاف فرما وہ زداوت کی نہ کپڑ سے ہماری حفاظت کروائے اللہ ہمارے دل کو شاکر بنا دے اللہ ہماری زبان کو ذاکر بنا دے اللہ ہمارے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے اللہ سو فیصد دیندار بنا دے سو فیصد ایماندار بنا دے اللہ تیری رضا گوئی ہمارا مقصد بنا دے تجھے خوش کر کرنا ہماری زندگی کا نظب عین بنا دے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنا مخصوص بندہ بنا دے مقبول بندہ بنا دے العالمین ہمارے پر در گزر کی طرح دے اللہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کرنا تو گھریلو طور پر پریشانیاں ہیں وہ سب تمام پریشانیاں دور دے اللہ بیرونی پریشانیاں دور دے اللہ کاروبار میں جو پریشانی اللہ ان کی روزی تنگ ہو اللہ وسیع روزی ادا فرمائے اللہ جس کے حلال ادا فرما اللہ جس کے مشتبہ سے اللہ حفاظت فرما اتنے بڑے مجمے کے معلوم نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تو سب جانتا ہے اپنے فضل سے غیر سے ان کی حاجت برانی فرمائے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو علما بنا دے اللہ جو پڑھا رہے ہیں ان کے علم میں برکت ادا فرمائے العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا ادا فرما دے ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما دے زمین پر پسند والوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے جب دنیا سے جانے کا ہو اے اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ سورہ خاتمہ سے خاتمہ نصیب فرمائیے اے حادثات کی موتوں سے حفاظت کروائیے ایکسیڈنٹوں سے حفاظت کرنا اے اللہ بڑے اسپتالوں سے ہر قسم کے اسپتالوں سے حفاظت کرنا اللہ عدالت سے قانونی کاری جوڑیوں سے اللہ حفاظت کرنا اے اللہ عالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرمان اے اللہ کی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب بات اللہ وسلم کے سستے میں منظور فرما تیرا نتی گیا ہمارا